ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کے لیے پوچھا آپ نے فرمایا خدا تم پر رحم کرے ہجرت کا تو بڑا ہی دشوار معاملہ ہے تمہارے پاس اونٹ بھی ہے انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے دریافت فرمایا اور اس کا صدقہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے دریافت فرمایا اس میں سے کچھ ہدیہ بھی دیتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے دریافت فرمایا تو تم اسے پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جانے والے دن دھوتے ہو گے انہوں نے کہا جی ہاں پھر آپ نے فرمایا کہ سمندروں کے پار بھی اگر تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا ایک دیہاتی نے دیگر مہاجرین کی طرح اپنا ملک چھوڑ کر مدینے میں رہنا چاہا آپ جانتے تھے کہ اس سے ہجرت نہ نبھ سکے گی اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے ملک میں رہ کر نیک کام کرتا رہے یہی کافی ہے یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے جب کہ ہجرت فرض نہیں رہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تینتیس